خالد بن عبداللہ نے ہمیں سہیل سے خبر دی انہوں نے ابو عبید مذہری سے روایت کی امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ابو عبید سلیمان بن عبد الملک کے مولا تھے انہوں نے عطا بن یزید لئیسی سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس نے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کہا یہ ننانوے ہو گئے اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک و لہ الحمد وہو على کل شئین قدیر کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو باون